میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو کے گیسو مدنی کے گیسو کے گیسو مدنی کے گیسو واہ واہ واہ واہ میرے سرکار گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو گھماتی ام سلمہ پانی میں موے مبارک کو گھما ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو فقط اس واسطے خالد نے ہر مار کا جیتا فقط اس واسطے خالد نے ہر مار کا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے ابو تلحان پھر باٹے ابو تلحان پھر باٹے میرے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو نہ لے نہ بالکل سیدھے وہ گیسو امیدہ ہے نہ لے نہ بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہے گھنے اور رنگ میں کالے گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار گیسو میرے سرکار کے گیسو نبی گیسو ترش بات ثواب لیتے ہاتھوں میں نبی گیسو ترش بات ثواب لیتے ہاتھوں میں زمین پر گرنے کب پاتے زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو نکلنا بنا کنگھی کیے مانگ زلفوں میں نکل آتی بنا کنگھی کیے مانگ زلفوں میں کچھ کچھ ایسے ایسے بیچ بیچ سے سے ہٹتے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو ادا کرتے گے وہ سنت صحابہ کی جنہوں نے بھی ادا کرتے گے وہ سنت صحابہ کی جنہوں نے بھی تبر جان کر رکھے تبر جان کر رکھے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو آقا کے گیسو مدنی کے گیسو آقا کے گیسو مدنی کے گیسو گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو